جریر نے عاصم سے انہوں نے شعبی سے انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم پالتو گدوں کا گوشت پھینک دیں کچا ہو یا پکا ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمیں ان کو کھانے کی اجازت نہیں دی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پندرہ